اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی ہے آپ کے لیے اللہ اور وہ بھی جو آپ کے فرما بردار ہیں ایمان والوں میں سے